نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالی کی وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ ہو کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ ہو سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانگ کے تشریف لا رہے ہیں یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ فدا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ساتھ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان الندوہ کی پہلی پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے گیارہ سردار منتخب کیے جن کے نام یہ ہیں ایک ابو جہل بن حشام دو حکم بن عاص تین اقبا بن ابی معید چار نظر بن حارث پانچ امیہ بن خلف چھ زما بن الاسود سات طعیمہ بن عدی آٹھ ابو لہب نو ابی بن خلف دس پنی بن الحجاج اور گیارہ اور اس کا بھائی منبع بن الحجاج ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریخ ہو گئی تو یہ لوگ ہاتھ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں ان لوگوں کو پورا وسوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استحضا کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر زباہ کے واقعات پیش آئیں گے پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقدر آ کے منتظر تھے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا چنانچہ اللہ تعالی نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یعنی وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے سورہ الانفال آیت نمبر تیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے حضرا موت جنوبی یمن کی بنی ہوئی چادر حضرمی کہلاتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے مشرقین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ من سَتًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَتًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی پس ہم نے انہیں ٹھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر نو اس موقع پر کوئی بھی مشرق باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا محمد کا اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرقین کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں گھر سے غار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس سفر چودہ سن نبوت بمطابق بارہ یا تیرہ ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو پکر رضی اللہ ہو کے گھر تشریف لائے تھے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی پانچ میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے یہ نہایت بلند پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے بہرحال وجہ جو بھی رہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے غار میں غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہو کر دیکھے لیتا ہوں اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہ بند پھاڑ کر بند کیا لیکن دو سوراخ باقی بچ رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آگوش میں سر رکھ کر سو گئے ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا مگر اس ڈر سے ہی لے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لا بے دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی یہاں دونوں حضرات نے تین راتیں یعنی جمعہ سنیچر اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاریں اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عبد عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہیں رات گزارتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوج بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریخی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر رضی اللہ عنہ بن فہرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے پھر صبح تڑکے ہی عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چلے جاتے تینوں رات انہوں نے یہی کیا مزید یہ کہ عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں قریش کی تگو دو ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹ آیا حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ آمد ہوئیں ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں انہوں نے کہا بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں اس پر کم تخت خبیص ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے سے سو اونٹوں کا گرا قدر انعام دیا جائے گا اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک موجزہ تھا جس سے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا مدینہ کی راہ میں جب جستجو کی آگ بجھ گئی تلاش کی تگ و گئی اور تین روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دور دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا عبداللہ بن عریقت لیسی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ تین راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار سور پہنچ جائے گا چنانچہ جب دوشمبا کی رات آئی جو ربیع الاول ایک ہجری کی چاند رات تھی مطابق بارہ ستمبر چھ سو بائیس عیسوی وہ عبداللہ بن عریقت سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونچنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان دو سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا ادھر اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی زاد سفر لے کر آئیں مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما اللہ عنہ نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمر بند کھولا اور دو حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا عامر بن فحرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے رہنما عبداللہ بن عریقت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاز و نادر ہی کوئی چلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیری مکہ سے لے چلا پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا حزیرین اسفان سے راستہ کاٹا پھر زیرین امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا پھر سنیت المرہ سے پھر لقف سے پھر بیابان لقف سے گزرا پھر مچاہ کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مچاہ کے موڑ سے گزرا پھر ذلغزوین کے موڑ کے نشیب میں چلا پھر زی کشر کی وادی میں داخل ہوا پھر جدا جد کا رخ کیا پھر اجرت پہنچا اور اس کے بعد بیابان تاہن کے اطراف کی وادی زوسلم سے گزرا وہاں سے عبابید اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا پھر عرج میں اترا پھر رکویہ کے داہینے ہاتھ سنی تلائر میں چلا یہاں تک کہ وادی رحیم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا آئیے اب راستے کے چند واقعات بھی سنتے چلیں ایک صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی ہم وہیں اتر پڑے میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا میں نے اس سے کہا اے جوان تم کس کے آدمی ہو اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا دو سکتا ہوں اس نے کہا ہاں اور ایک بکری پکڑی میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی بال اور تن کے وغیرہ سے صاف کر لوں پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ توہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا میں نے کہا کیوں نہیں اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے دو اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے یعنی سوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اس لیے لوگوں کی توجہ ان کی طرف جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے تین اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام محبت خزائیہ کے خیمے سے ہوا یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے سہن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی بکریاں بھی دور دراز ہیں یہ قحط کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے فرمایا ام نے محبت یہ کیسی بکری ہے اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دو لوں بولی ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دو لو اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور دعا کی بکری نے پاؤں پھیلا دیے تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام محبت کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا پھر ام نے محبت کو پلایا وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ توہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام محبت کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو محبت اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ اور یہ حال تھا ابو محبت نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو اس پر امن محبت نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے یہ اوصاف سن کر ابو محبت نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا آواز یہ تھی اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو امن محبت کے خیمے میں نازل ہوا وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا ہائے قصہ اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں بنو کعب کو ان کی خاتون کا قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیری مکہ سے یہ اشعار پڑتا ہوا آیا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینے کی جانب ہے چار راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے اس نے کہا اے سوراقا میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں سوراقا کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں پھر میں مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دوں جیسا غبار اڑ رہا تھا میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالبا کر رہے گا چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی مگر سراقہ رضی اللہ عنہ بن مالک بن جوشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزننا ان اللہ معنا یعنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے بہرحال سراقہ رضی اللہ ہو تو واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں کہنے لگا ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاس بان بن گیا پانچ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا اسلمہ ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے ستر آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ کا حامی دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے اور چھ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے قبا میں تشریف آوری دوشنبہ آٹھ ربیع الاول چودہ سن نبوت یعنی ایک ہجری بمطابق تیئس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں وارد ہوئے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح ہر راہ کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے جب دوپہر کی دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ سفید کپڑوں میں ملبوس جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی تشریف لا رہے ہیں اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگو یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج تھج کر استقبال کے لیے امٹ پڑے ابن قائم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمر بن عوف ساکنہ نے قبا میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ یعنی اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مؤمنین بھی اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں سورہ التحریم آیت نمبر چار حضرت بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے انسار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھانا تھا وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی آج یہود نے بھی حبقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیسما کے مکان میں قیام فرمایا پہلا قول زیادہ قوی ہے ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں تین روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کل چار دن توشمدہ منگل بدھ جمعرات یا دس سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ چوبیس دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تکوا پر رکھی گئی پانچویں دن یا بارہویں دن یا چھبیسویں دن جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا اطلاع بھیج دی تھی چنانچہ وہ تلوار ہمائل کیے حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا بنو سالم بن اوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے کل ایک سو آدمی تھے مدینہ میں داخلہ جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یسرب کے بجائے مدینہ تل رسول یعنی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکر رہی تھیں ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب چودویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا ہے عطاعت فرض تیرے حکم کی بھیجنے والا ہے تیرا کبریا انسار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت راہ ہیں تشریف لائیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنو نچار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے اب بنو نچار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض شروع کی لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا میرا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں اللہ برکت دے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صحاب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام کلسوم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی آگئیں ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں لے کر آئے تھے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئیں انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ اپا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار آتا تو یہ شیر پڑھتے یعنی ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد خور جلیل خاص ہوں گی اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور تفیل پہاڑ دکھلائی پڑیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوحفہ پہنچا دے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے